والے ہیں جب زمین اپنے زلزلے یعنی دھرتی کمپ سے خوب ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی اندر جو دفن کی ہوئی چیزیں ہیں اور مردے کو باہر نکال دے گی اور انسان کہنے لگے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا اس روز زمین اپنی ساری باتیں اور خبریں بتا دے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا اس دن لوگ الگ الگ جماعت بن کر واپس ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں سو جو شخص جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا دیکھ لے گا اس صورت کا نام ایزا الارض زلزالہ ہم بولتے ہیں ایسے اس کا نام ہے سورت الزلزال اور یہ ہجرت کے بعد اللہ تعالی نے اتاری ہے بعض نے اس کو مکی صورت بھی کہا اس میں آٹھ آیتیں ہیں سورہ نساء کے بعد سورہ حدید سے پہلے ترانوے یا چورانوے نمبر پر نازل ہوئی ہے اس سورت کی شروعات ہی میں قیامت کے دن پیش آنے والے قیامت کے موقع پر پیش آنے والے زلزلوں کا تذکرہ ہے زلزلے کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ہل جانا اور اس میں جو حروف مقرر یعنی ڈبل ڈبل آئے ہیں اس کا معنی نکلتا ہے بار بار ہلانا ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ اعزاز الزلت کی صورت پڑھے تو آدھے قرآن جتنا اس کو ثواب ملتا ہے یعنی پندرہ سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اسی لیے اہتمام کرو یہ صورت کو بھی پڑھنے کا بعض حدیث سے پتا چلتا ہے کہ چوتھائی قرآن کا ثواب ملتا ہے یعنی تقریباً ساڑھے سات سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے دیکھو یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس میں زیادہ فضیلت والی سور زلزال سور الحکمتر سور اللہ ایسی صورتوں کو نما نفل نمازوں میں پڑھا کرو تو بڑا بڑا ثواب انشاءاللہ اللہ ملتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو دو رکعت نفل بیٹھ کر ادا فرماتے تھے تو پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد ایزا زلزلت اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قلیا حل کافرون پڑھتے تھے لو آپ کو ایک سنت بھی بتلا دی کہ بھتر کے بعد دو رکعت نفل جو پڑھتے ہیں اس کی پہلی رکعت میں ادا زلزلت پڑھو اور دوسری رکعت میں خلیہ حل کافرون پڑھو یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا ہمیں اس کو معمول بنا لینا چاہیے اب ذرا اس صورت کو سمجھو بڑی اونچی اونچی اور اہم اہم باتیں ہیں اس کے اندر مکہ کے اندر جو مشرقین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے یہ بھی ایک مذاق بنائی تھی انہوں نے ورنہ وہ قیامت کو مانتے تھوڑے ہی تھے وہ تو قیامت کا انکار کرتے تھے لیکن قیامت کے بارے میں یہ لوگ آ کر کے حضور کو سوال کرتے تھے ایک موقع پر انہوں نے سوال کیا یس ایان ارساحا یہ کافر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی بار بار آتے تھے بار بار سوال کرتے رہتے تھے جب بھی موقع ملا تو کوئی بانا کر کے قیامت کا سوال کرنے کے لیے آتے تھے آج بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کی ایسی ہے جن کا ٹاپک ہے قیامت کے بارے میں سوال کرنا لیکن عجیب بات قیامت اللہ تعالیٰ نے کب آئے گی کسی کو نہیں بدلایا نبی کو بھی معلوم نہیں فرشتوں کو بھی معلوم نہیں یہاں تک کہ جو فرشتہ سور پھونکنے والے ہیں قیامت کا حضرت اسرافیل ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے وہ ٹائم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اور حضور کے خاندان والے قریشی کافر تو کبھی کبھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رشتے داری بتلا کر کہتے تھے کہ اپنی اور تمہاری فیملی ایک ہے اپنے قریشی لوگ رشتے دار لوگ ہم کو تو خانگی میں بتا دو کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے جیسے کہ ایسی پرائیوینسی والی خانگی باتیں دوست دوست کو پوچھتے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی اس طرح کے سوال کرتے تھے لیکن قرآن کے اندر ایک جگہ پر پانچ چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا نالج علم جانکاری نہیں ہے اس میں پہلے نمبر پر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اس کی جانکاری صرف اللہ کے پاس ہے ارے جبرائیل امین کو بھی معلوم نہیں ہے جبرائیل کو بھی معلوم نہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں اب ایک بات اور سمجھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ اگر رات کے وقت میں قرآن کی کوئی آیت اتری کوئی صورت اللہ کے یہاں سے آئی تو حضور رات و رات صحابہ کو بلاتے نہیں تھے بلکہ صبح کا انتظار فرماتے تھے جب صبح ہوتی اور صحابہ آتے تو رات میں جو قرآن کی آیت اتری وہ حضور صحابہ کو سناتے تھے یہ عام عادت مبارک تھی اس سے ہم کو ایک زندگی کا بہترین طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی معمولی معمولی بات کے لیے لوگوں کو آدھی رات میں نیند میں سے اٹھانا نہیں چاہیے کوئی ایمرجنسی بات ہے تو سمجھے باقی آج لوگوں کا مزاج بھی بگڑ گیا معمولی بات میں بھی رات دو بجے ڈیڑھ بجے نیند میں ڈسٹرب کرتے ہیں بات میں کچھ سواد نہیں ہوتا اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی لیکن جب یہ ازا ایزا الارض زلزالہا اتری رات کا وقت تھا رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا انتظار نہیں کیا اسی وقت گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے یہ صورت پڑھ کر کے حضور نے سنا دی اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ صورت کتنی اہم ہوگی کہ رات میں اتری اور حضور نے رات ہی میں صحابہ کو بتلا بھی دی سنا بھی دی اور اس سورت کی جو اخیری آئے تھے نا فمیامل مسکال در خی رو ریا مل مسکال در تن یہ جو اخیر والی دو آیتیں ہیں یہ آیتوں کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ الجامعۃ الفاظہ ایک جامع آیت یکتا آیت یعنی اپنے اندر سمندر اور دریا ہوئے ایسی عجیب و غریب اخیری آیتیں ہیں اب ذرا دھرتی کم سمجھو قیامت کے دن والا جو اس صورت میں بیان کیا گیا دیکھو آج جو دنیا میں دھرتی کمپ آتے ہیں تو وہ ایریا وائز ہوتے ہیں علاقے کے ہوتے ہیں ایک شہر میں آیا اس کے آجو باجو میں آیا تو جب وہ دھرتی کا مادہ ہے تو دور والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جیسے اگزامپل ابھی ایک ہفتے پہلے دلی میں دھرتی کم ہوا دو دن ہوا ایسا پیپر میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخبار میں لیکن اپنے یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا وہ دھرتی کم کا تو دنیا میں کسی جگہ کے اوپر دھرتی کمپ آتا ہے زلزلہ آتا ہے تو ایریا وائز ہوتا ہے کسی علاقے میں ہوتا ہے کسی شہر میں ہوتا ہے دوسری جگہ والے تو جب نیوز میں خبر میں پڑھتے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لیکن یہ قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا وہ اتنا خطرناک ہوگا گلوبل ورلڈ وائڈ عالمی پورے جگت پوری دنیا کے اندر یہ دھرتی کمپ ہوگا اور پوری دنیا کو ہلا ڈالے گا اسی لیے قرآن میں فرمایا انسا عتیشی ان عظیم قیامت کا دھرتی کم قیامت کا بھونچال اور زلزلہ بہت زبردست اور بہت بڑا ہے اب یہاں آیت کے اندر جو فرمایا گیا ہے تو اس میں دونوں طرح کے زلزلے مراد ہو سکتے ہیں جب یہ دنیا کا آخری دن ہوگا تو اللہ کے ایک بہت بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلاۃ وسلام سور لے کے آئیں گے اور یہ سور کیسا ہوگا جیسے کہ وہ بینڈ باجے والوں کا جو بڑا باجا ہوتا ہے نا ایسا بڑا سور ہوگا اور وہ اس میں پھونک ماریں گے تو دھیرے دھیرے دھیرے اس کی آواز نکلے گی یعنی ایک دم زور سے ایک ساتھ آواز نہیں نکلے گی پہلے آہستہ پھر تھوڑی زیادہ پھر اور زیادہ پھر اور زیادہ ایسا یعنی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ پک اپ پکڑے گا دھیرے دھیرے دھیرے اس کی آواز بڑی ہوگی یہاں تک کہ اس کی آواز دھیرے دھیرے اتنی بڑی ہو جائے گی کہ تمام انسان مر جائیں گے تمام جنات مر جائیں گے تمام جانور مر جائیں گے اور اس بیانک آواز کی وجہ سے پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور سب دنیا ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس پہلے سور کے آنے سے پہلے ایک دھرتی کمپ زمین کے اندر اور ہوگا اور اس دھرتی کمپ کے ذریعے سے زمین کے اندر سے سارے خزانے باہر نکل آئیں گے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قیمتی قیمتی چیزیں رکھی ہے یہ زمین کو جب سے اللہ نے پیدا کیا یا بعد میں وہ اللہ ہی جانتے ہیں زمین میں سونا ہے چاندی ہے ہیرے موتی ہے پیٹرول ہے پتہ نہیں پلیٹینم اور کیسی کیسی دھاتو اور خزانے ہیں کروڈ آئل ہے تو سب اس وقت زمین کے اندر ہے اور اسی کو ہم مائنس کان اور کھان کے ذریعے سے ہم لوگ نکالتے تھے نکالتے ہیں تبھی دنیا والوں نے جتنا نکالا نا آج تک اس سے تو کئی گنا زیادہ ابھی اندر ہے ایسا ہمارا اندازہ ہے تو حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی بڑی چٹان کی شکل میں باہر نکالے گی اور اس وقت ایک آدمی جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کے کہے گا ارے ارے یہ مال یہ سونا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا گنا کیا کسی کو مار ڈالنے کا کسی نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ ڈالا مال کی وجہ سے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ارے ارے یہ سونا جس کے لیے میں نے رشتے دار کا تعلق توڑ دیا چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا وہ بھی یوں کہے گا کہ ارے اس مال کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کٹوایا تھا اور کوئی اس سونے کو لینے والا موجود نہیں ہوگا اتنا بڑا سونا چاندی قیمتی دولتیں زمین سے نکلی ہوئی ہوگی ادھر ادھر پڑی ہوگی روڑتی ہوگی لیکن کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا پھر پہلے سور کے بعد چالیس سال گزر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے پہلے فرشتے اسرافیل کو پھر تمام فرشتوں کو اور پھر زمین کے اندر ایک بڑا زلزلہ آئے گا تو حضرت جبرائیل اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے پھر ایک بڑا زلزلہ آئے گا اور اتنا خطرناک زلزلہ آئے گا کہ ساری زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی ساری زمین اوپر نیچے ہو جائے گی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر آ جائے گا اسی کی طرف باری تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے بوجھ کو اپنے بھار کو باہر نکال دے گی یہ زمین کے اندر بوجھ کیا ہے بھار کیا ہے اس کو سمجھو دھیان سے جب سے اس دنیا کے اندر انسان آیا جنات آئے ان کی موت ہوئی ان کو زمین میں دفن کیا گیا تو اندازہ لگاؤ کہ آج تک کتنے انسان کتنے جنات بلکہ جانور بھی زمین میں دفن کیے گئے تو جتنے مردے آج تک زمین میں دفن کیے گئے وہ تمام مردے قیامت کے دن زمین سے باہر نکالے جائیں گے اور نئی زندگی شروع ہوگی اور دوسری روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سونے چاندی دوسری دوسرے سور کے دن یہ سونے چاندی تانبا پیتل یہ خزانے بھی باہر نکلیں گے اور دونوں بات ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا گیا تھا اس سے پہلے بھی سونا چاندی نکلا تھا اور دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد بھی سونا چاندی ہیرے موتی زمین سے نکلیں گے یہ دونوں بات پاسبل ہے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب دنیا ابھی والی چالو ہے اس کے اخیری دنوں میں دھرتی کم کی وجہ سے سونا چاندی سب باہر نکل گیا تھا لیکن کوئی اس کو لینے والا نہیں تو پڑے پڑے اس کے اوپر مٹی آ چکی ہوگی اور دوسری مرتبہ کے سور کی وجہ سے وہ مٹی صاف ہوگی اور دوبارہ وہ سونا چاندی ہیرے موتی ایک دم صاف لوگوں کے سامنے آ جائیں گے ایسا ہونے والا ہے اب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیز باہر کیوں نکالیں گے اللہ کی حکمت تو اللہ جانے لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں مال کی محبت والوں کو جن لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت ہے جو مال کے لالچی لوگ ہیں ان کو اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر جس مال کی محبت ہے نا وہ مال تو اتنی بیکار چیز ہے کہ اس دنیا کے اخیری دنوں میں کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا قیامت کے میدان میں کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا بلکہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے زمانے کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا صدقہ زکوٰۃ خیرات لے کر کے نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا جہاں بھی جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے بھائی ہم کو ضرورت نہیں ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہم کو ضرورت نہیں ہماری ضرورت پوری ہو گئی ایسا زمانہ آئے گا حضرت مہدی کے زمانے کے اندر تو یہ مال کی محبت والوں کو اللہ تعالیٰ تمبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ مال کے پیچھے خاموخہ دیوانے بنے ہوئے ہو اسی دنیا کے اخیری دنوں میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمام انسان کے سامنے ساری دنیا میں سونا چاندی ہیرے پڑے ہوں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا قیامت کے مید... قیامت کے دن بھی یہ سب پڑا ہوا ہوگا لیکن کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا لہذا تم اپنے دل سے مال کی محبت نکال دو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ حال جو ہے ہونے والا ہے اب جب زمین کے اندر ایسا ہوگا تو انسان <laughs> حیران ہو جائے گا اور کیا کہے گا زلزل تل ارد ضلعہ و اخراج الرد افقالحا و قال السان انسان بولے گا ارے یہ دھرتی کو یہ زمین کو یہ پرتھوی کو کیا ہو گیا کہ سارے خزانے باہر نکال رہی ہے کیا ہو گیا اس کو جیسے کہ کوئی انوکھا کام کرے تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھائی دماغ تو ٹھکانے ہیں پاولی تو چھٹک نہیں گئی یہ کیا تو نئے نئے اور بے ڈھنگے کام کرنے بیٹھا تو زمین جب یہ کرے گی اس کے اندر سے خزانے باہر آئیں گے تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها ارے اس زمین کو کیا ہو گیا کہ وہ سارے خزانے باہر نکال لئیے انسان تعجب کے مارے سوال کرے گا وقال الانسان ما یوم تو تحدث اخبارها ہاں اس قیامت کے دن کیا ہوگا زمین بولنا چالو کرے گی اب جہاں ایک دو بات ذرا رک کر کے سمجھ لو مال دولت دنیا کی محبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے رہے ضرورت کی چیز ضرورت جتنی ہونی چاہیے اور جو ہے اس کی ناپاک محبت دل میں نہیں آنی چاہیے میں آپ کو ایک بات سوال کروں کیا روپیوں کے ذریعے پاؤنڈ کے ذریعے ڈالر کے ذریعے سونے کے ذریعے چاندی کے ذریعے آدمی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے سوال ہے میرا آپ کو بولو کہ اگر آدمی بھوکا ہے اور سامنے پلیٹ بھر کے سونا رکھا ہے تو کیا کھائے گا اس کو بھوکے پیاسے کے سامنے چاندی رکھی تو کیا پیے گا اس کو وہ نہیں نہیں بالکل نہیں ایک آدمی ننگا ہے تو کیا وہ سونے کو پہنے گا چاندی کو پہنے گا نہیں نہیں یہ تو اللہ تعالی نے دنیا میں ایک ذریعہ بنایا ہے کہ سونے کے ذریعے کھانے کی ضرورت پوری کرو چاندی کے ذریعے کپڑے کی ضرورت پوری کرو یہ تو ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ مال جو ہے نا سونا چاندی روپے پیسے اس میں بہت کمزوریاں ہیں بہت کمیاں ہیں بہت عیب ہے آپ سوچو ایک آدمی جنگل میں گیا پوری ٹھیلی بھر کر کے پیسے لے کر کے گیا اب جنگل کے اندر اس کو جو ہے بھوک لگی تو کیا وہ پیسے کو کھائے گا اسی لیے بعض مرتبہ آدمی غصے میں بولتا کیا پیسے کھا جاؤں میں تیرے تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کو کھانے کے کام میں یہ مال دولت آتی نہیں ہے دوسری بات یہ مال دولت کے اندر ایک بہت بڑی کمی کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا تب اپنی ضرورت پوری کرے گا بہت دھیان سے یہ پوائنٹ سمجھو جب یہ مال دولت اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہماری ضرورت پوری کرے گا دیکھو ہمارا ایک دوست ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کو مدد کرے گا ہمارا بیٹا ہے ہمارے ساتھ ہے تو ہماری خدمت کرے گا لیکن یہ مال دولت کیسا ہے ہمارے پاس سے دور ہو جاوے چلا جاوے تو ہماری ضرورت پوری کرے جب تک پیسے آپ کے جیب میں ہیں وہاں تک آپ کی ضرورت پوری نہیں کرے گا پیسے کو جیب سے نکال کے سبزی والے کو دو تو سبزی آئے گی اور ضرورت پوری ہوگی پیسے جیب سے نکال کے چاول والے کو دو تو چاول آئیں گے اور ضرورت پوری ہوگی غرض یہ کہ یہ دولت اپنے پاس سے چلی جاوے تو ضرورت پوری ہوئے وہاں تک ضرورت پوری نہیں ہوئے اس لیے بعض بزرگان دین نے ایک عجیب قصہ بیان فرمایا پرانے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ جو ہے نا گھروں کے نیچے تہ خانے بناتے تھے بوئیرے بیزمین اس کے اندر پیسے چھپا کے رکھتے تھے ایک آدمی تھا اس کے پاس بہت مال تھا سونا بھی چاندی بھی ہیرے بھی ہاں بہت تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھا ہے اس نے اپنے گھر کے نیچے ایک بھوئیرا بنوایا اور اس کا ایک دروازہ تھا اس کے اوپر لاک واک کی کوئی سسٹم تھی اور لاک بھی عجیب تھا کہ اسی کو معلوم تھا کسی کو آتا نہیں تھا ایک مرتبہ وہ اپنے بھوئرے میں گیا تہ خانے میں گیا خزانہ دیکھنے کے لیے اور دیکھو یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو اس کو گننے کا شوق ہوتا ہے گننے میں مزہ آتا ہے گننے سے دل خوش ہوتا ہے تو آدمی کبھی چلو آج پیسے گنے ٹوٹل میرے پاس کتنے ہیں ہاتھ میں کتنے بینک میں کتنے انویسٹ میں کتنے ڈبے میں کتنے گلے میں کتنے تو گننے میں لگ گیا کافی دیر تھوڑا وقت ہو گیا تو اس کو بھوک لگی تو سوچا کہ چلو بھوئرے میں سے تہ خانے سے باہر جاؤں لیکن دروازے کا لاک خراب ہو گیا دروازہ کھلا نہیں اب اندر اندر وہ چلا رہا ہے گھر والوں کو لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اندر گیا ہوا ہے اندر سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہیں موتی ہے لیکن بھوک لگی ہے تو وہ کام نہیں آتا پیاس لگی ہے پیاس نہیں بجاتا اور وہ بیچارہ اندر تڑپ تڑپ کر کے مر کے ختم ہو گیا دیکھو یہ ہے یہ مال کا حال اسی لیے کبھی اس مال سے دل مت لگانا یہ تو بہت بیکار چیز ہے بس ضرورت پوری ہو جائے دنیا کی آخرت کی بینک میں جمع ہو جائے کافی ہے بہت کچھ ہے تو قیامت کے دن جب زمین کے اندر سے سارے خزانے نکلیں گے خراجات الرد اردو قالحا و قال السانا انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا یوم من تو حد یہ زمین اس دن بولے گی جو کچھ اس کے اوپر ہوا جتنے کام زمین پر ہوئے جتنی باتیں زمین پر ہوئی سب زمین بولے گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس زمین کو آج گونگی ہے آج خاموش ہے آج یہ زمین کچھ نہیں بولتی ہے چپ چاپ ہے لیکن قیامت کے دن یہ زمین بولے گی یاد رکھ لو یہ قرآن فرم اللہ فرماتے ہیں اور آپ سوچیں گے بھائی زمین کیسے بولے گی اللہ کی قدرت ہمارے بدن کے اندر زبان ہے نا یہ زبان بھی اللہ کی مرضی سے بولتی ہے نا زبان کی کوئی زبان ہے جس سے وہ بولے نہیں یہ زبان اللہ کی قدرت سے بولتی ہے یہ جو گونگے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا منہ کھول کے دیکھنا ان کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے ہمارے جیسی زبان ہوتی ہے اور گنگوں کے منہ میں بھی ہمارے جیسے ہی بتیس دانت ہوتے ہیں ان کے بھی ہمارے جیسے دو جبڑے ہوتے ہیں سیم ٹو سیم ہمارے جیسا ان کا منہ زبان دانت ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان بولتی نہیں وہ بیچارے گونگے ہیں کیا معلوم ہوا کہ زبان ٹنگ جیب یہ جو بولتی ہے یہ اللہ کی مرضی سے بولتی ہے اللہ چاہے تو زبان بولے اللہ نہ چاہے تو زبان نہ بولے ہماری زبان بولتی ہے اللہ کا احسان گونگوں کی زبان نہیں بولتی ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور بہت سارے انسان کہ جن کی زبان اچھی ہوتی ہے لیکن ایک دم بولنا بند ہو جاتا ہے دیکھو بھائی یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے تو بولنے کے لیے زبان بھی اللہ کے فیصلے کی محتاج ہے زبان کے اندر خود میں کوئی طاقت نہیں ہے تو آج جو اللہ تعالی نے زمین کو گنگا بنایا وہ قیامت کے دن بولے گی اور یہ تو حدیث میں کہ روزانہ قبر کی مٹی اعلان کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں یہ روز قبر کی مٹی اعلان کرتی ہے تو زمین بھی بولے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلوائیں گے گویا کہ زمین اللہ کی سی آئی ڈی ہے آج سی آئی ڈی والوں سے سی بی آئی والوں سے لوگ ڈرتے ہیں لیکن زمین سے نہیں ڈرتے یہ زمین بھی اللہ کی سی آئی ڈی ہے انسان دنیا میں کہیں بھی جا کر کے کوئی گناہ کا کام کرے زمین تو دیکھتی ہے تو یہ زمین قیامت کے دن بولے گی کہ کس نے زمین پر کون سا کام کیا اچھا کیا برا کیا اچھی بات بولی غلط بات بولی سب زمین بولے گی اور دیکھو بھائی دنیا کے یہ زمین گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی اللہ اس نے میرے اوپر تسبیح پڑھی تھی اللہ اس نے میرے اوپر گانے گائے تھے اے اللہ اس نے میرے اوپر چوری کی تھی پوری دنیا میں زمین ہی زمین ہے جہاں انسان جاتا ہے اور پانی کے نیچے بھی زمین ہے تو یہ زمین قیامت کے دن بولے گی اب دنیا کے اندر کوئی کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے کوئی ساکشی بنتا ہے تاج کا ساکشی کے بغیر تاج کا ساکشی گواہی دیتا ہے تو بعض مرتبہ گواہی جو جھوٹی اور غلط دیتا ہے وہ دشمنی میں دیتا ہے بعض مرتبہ کسی کا دباؤ ہوتا ہے اور زبردستی میں کوئی آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو غلط اور جھوٹی گواہی دینے کے یہ دو ریزن ہے دو کارن ہے دو وجہ ہے ایک دشمنی میں جھوٹی گواہی اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے دباؤ میں زبردستی میں جھوٹی گواہی اب سوچو کہ زمین کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ اس زمین کو تو ہماری گجراتی میں ماترو بھومی کہا جاتا ہے ماترو بھومی کا تن من سارا ایسا گیت بھی میں بھی بولتے ہیں تو یہ تو ماترو بھومی ماترو کے معنی اما تو یہ زمین کو تو اما کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ گویا کے تشبیح دی گئی اس کے جیسا بتلایا گیا اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا اسی لیے مٹی اور انسان کے درمیان میں ماں بیٹے جیسا ایک تعلق ہے انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی اسی لیے انسان اور مٹی میں ماں بیٹے جیسا ایک تعلق ہے ایک اعتبار سے لہذا زمین کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دے ہمارے خلاف ساکسی دے یہ ہو ہی نہیں سکتا بس یہ کہ اللہ سبحان ہو تعالی کا حکم ہے کہ زمین ہمارے خلاف گواہی کیوں دے گی یوم تو حدیث اخبار حاب رب کا اللہ تعالی نے زمین کو آرڈر دیا کہ زمین تو بول تیرے اوپر کیا کیا کام ہوئے تھے کیا کیا عمل ہوئے تھے سب تو بول لہذا زمین بولنا شروع کر دے گی دیکھو آج ہمارا ہاتھ ہے ہمارے پیر ہے آج سب دنیا میں گنگے ہیں نا خاموش لیکن کئی قیامت کے دن یہ بھی بولیں گے تو انسان کیا کہے گا لما شہید تم علینا کالو اللہ الذي انتق كل شيء قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے کان بولیں گے آنکھ بولے گی پوری باڈی بولے گی جو گناہ کیے جو اچھے کام کیے سب بولے گی تو پھر انسان اپنی باڈی کو کہے گا اپنے باڈی کے الگ الگ حصے کو کہے گا بدن کے الگ الگ حصے کو کہے گا تم لوگ کیوں بولتے ہو تو زبان کو کہیں گے انسان کو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کا حکم دیا اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے اور زمین بولنا شروع کر دے گی اس کی ایک آسان مثال یہ ریکارڈر ہے دیکھو یہ ریکارڈر جب ریکارڈنگ کرتا ہے نا تو چپ چاپ ریکارڈنگ کرتا ہے پھر جب اس کے دوسرے بٹن کو دباؤ تو بولنا چالو کرتا ہے تو سمجھو کہ ابھی زمین ساری چیز کا ریکارڈنگ کر رہی ہے ویڈیو ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ سب ریکارڈنگ یہ زمین ابھی کر رہی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا بٹن دبائیں گے تو یہ سب بولنا چالو کر دے گی دکھلانا چالو کر دے گی اور اللہ کے دربار میں گواہ بنے گی ساکسی بنے گی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بتلا دے گی اسی لیے بعض اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ یاد کرو تم نے زمین کی کس جگہ پر گنا کیا وہاں جا کر کے ایک مرتبہ توبہ بھی کر کے آ جاؤ کسی بھی جگہ دنیا میں تم نے گنا کیا تو وہاں جا کر کے توبہ بھی کر کے آ جاؤ جیسے دریا کنارے کے اوپر جا کے گنا کیا تو کسی موقع پر جا کر کے وہاں سچی پکی توبہ کر کے توبہ کی نماز پڑھ کے آ جاؤ کسی ہل اسٹیشن پر گئے گھومنے پھرنے کی جگہ گئے کسی ہوٹل میں گئے وہاں جا کے گناہ کیا تو اب وہاں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے بھی آؤ تاکہ وہ ریکارڈ مٹ جاوے وہ ریکارڈ ختم ہو جاوے تو یہ زمین گواہی دے گی اللہ کے سامنے کہ کیا کس نے کیا تھا یہ میدان